سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے زہری نے ان سے مالک بن اوس بن حدسان نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو نظیر کے باغات وغیرہ اموال ان میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑنے کے دے دیا تھا مسلمانوں نے ان کے حاصل کرنے کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تو یہ اموال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دے دیتے تھے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے صحیح بخاری حدیث ثمر دو ہزار نو سو چار